آپ دیکھیے کہ تلاوت سنتے ہوئے کچھ چیزیں شاید آپ نے محسوس کی ہوں گی کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آیت نمبر 143 میں دیکھیے میں یتبی الرسول ام مین قلیب عقیب ہی کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو دین سے پیچھے پھر جاتا ہے یا اپنی ایڑیوں سے پیچھے پھرتا ہے یہاں اگر آپ دیکھیں تو اصل میں یہ چیز امت مسلمہ کا امتحان تھی پچھلے پارے میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے امتحان ہوئے مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا پھول گئے پھر شیطان کا امتحان ہوا تکبر کی آکڑ دکھائی پھر بنی اسرائیل کا امتحان تھا گائے کے ذبح کا جو حکم دیا گیا پھر من و سلوا کے ذریعے سے آزمایا گیا اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا تذکرہ پارے کے آخر میں ہوا یہ جو حکم ہے نا قبلے کی تبدیلی کا یہ اصل میں امت مسلمہ کا ٹیسٹ تھا کہ کون ہے جو اللہ کی بات سن کر رسول کے نقشے قدم پہ چل پڑتا ہے کیونکہ ٹیسٹ دیے بغیر امامت کا منصب نہیں مل سکتا وہ لوگ جو یہ کہیں کہ ہم ٹیسٹ نہ دیں لیکن ہمیں آگے درجوں میں فائز کر دیا جائے اور ہمیں کوئی ذمہ داری دے دی جائے چاہے ہم پاس ہوں نہ ہوں بالکل ان کا ایک خیال ہی ہوگا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کھول کے رکھ دی کہ قبلے کی تبدیلی اصل میں امت مسلمہ کا امتحان تھا کہ یہ لوگ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں اور ہر وقت ہم میں سے ہر ایک مختلف حالات کا شکار ہوتا ہے پھر یہاں ایک بہت ہی خوبصورت چیز جو نظر آئی کہ یہاں بیکورڈ کا معنی سمجھ میں آتا ہے یعنی مم مین قلیب بلاقی بئی ہی صحابہ کرام کیسے ہوئے تھے یعنی جس طرح تھے بالکل اس سے بیکورڈ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ لوگ جو رسول کی اتباع نہیں کرتے ان کو بیکورڈ کہا ہے آج کے دور میں ہمارا کیا تصور ہے سنتوں کو ماننے والوں کو لوگ بیکورڈ کہتے ہیں کہ یہ تو جی پرانے زمانے کے اولڈ فیشن لوگ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر وہ بندہ جو بات کو سن کر مان جاتا ہے اور اپنی مرضی کو اور اپنے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے کاموں کے لیے چن لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتائی پھر ایک اور چیز جس پہ نگاہ پڑی وہ کیا تھی کہ یہ بات کیوں کہی گئی کہ یار فون ہو کما یار فو اب نہ ہوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں یہ بات تو کہی گئی کہ وہ ایسے اس کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں تو بیٹوں کی بجائے یہاں ماں باپ کا نام کیوں نہیں آیا یہ بھی تو آ سکتی تھی نا بات کہ وہ اس طرح سے اس کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہیں اس پہ بھی مفسرین نے بات کی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو جتنا بہتر جانتا ہے اتنا اپنے ماں باپ کو نہیں جانتا کیوں کیونکہ اولاد اس کے ہاتھوں میں پلتی ہے بچپن سے لے کے اس بچے کو دیکھا ہوتا ہے اور ماں تو اس کے جسمانی نقائص سے بھی واقف ہوتی ہے اگر کسی کے جسم پہ کوئی کسی قسم کی کمی ہے تو ماں کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے جبکہ ماں باپ کے جسم انسان سے اچھل ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچوں سے کہتی ہے نا کہ میں تمہیں خوب جانتی ہوں تو یہ بات زیادہ ماننے کے قابل ہوگی اس بات کی نسبت کہ کوئی بچہ کہے اپنے ماں باپ کو جی کہ میں آپ کو خوب جان گیا بچے تو بچپن سے کہتے ہیں ہمیں آپ کا خوب پتہ چل گیا لیکن بچوں کی سوچ آپ دیکھیے کہ ہر وقت بدلتی ہے بچپن میں ماں باپ کو وہ کچھ اور کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں جو ہی وہ بڑے ہوتے ہیں ماں باپ کے کریڈٹس میں کمی آتی جاتی ہے ان کی نگاہوں میں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کی نیچر کو کتنا زیادہ جانتے ہیں اور ان کے سامنے ہر چیز کو رکھا جاتا ہے اب اب یہاں دیکھیے کہ یہ سارے احکامات ہوئے اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ نفس وسلم کی خواہش کو بھی پورا کر دیا آپ چاہتے تھے کہ قبلہ دوسری طرف ہو اور آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ یہود کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ خانہ کعبہ ہی آخری امت کا قبلہ ہوگا تو یہ بہت سارے اسباب جب جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی پھر ایک اور چیز جو بہت ہی دلچسپ ہے وہ کیا ہے وما انت تبابن قبل آیت نمبر 145 میں دیکھیے اور نہ تو ان کے قبلے کو مانے گا یہ ٹکڑا یعنی آیت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے اس میں اصل میں ایک بہت بڑی حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے اور وہ کیا کہ اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کا قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ نہیں کبھی بھی ان کے قبلے کی پیروی کریں گے اور اس سے اس وقت کے یہود اور نصارہ کے ان خیالات کا رد بھی تھا کہ جو مسلمانوں کو تانے دینے شروع ہو گئے کہ ان کا تو کوئی قبلہ ہی نہیں پہلے بیت اللہ تھا پھر بیت المقدس ہو گیا پھر بیت اللہ ہو گیا تو کیا بڑی بات ہے کچھ دن کے بعد اب پھر یہ بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتا دیں کہ وما ان تبی تابین قبلتا کہ اب آپ کبھی بھی ان کے قبلے کو نہیں فالو کریں گے اور آپ لوگوں کو ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ قبلہ جو ہے وہ ظواہر عبادت میں سے ہے یعنی عبادت کی ظاہری کیفیات میں سے ہے لیکن عبادت کی روح کے ساتھ اس کا اتنا گہرا تعلق نہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ قومیں جب ظاہر پرست ہو جاتی ہیں تو دین کے ظاہری کاموں کو اتنا زیادہ محسوس کرتی ہیں کہ بعض دفعہ کوئی کسی کی مسجد میں آ کے اگر اونچی آواز سے آمین کہہ دے تو لوگ اس کو مارنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں اگر کوئی کہیں جا کے رف الجدین کر دے تو وہاں ایسے لگتا ہے کہ کوئی شاید بہت ہی بڑا سانحہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اصل میں یہ سوچ بھی بدلی ہے کہ اصل بات ہے کہ اپنے اعمال کو دیکھو جو اللہ تعالیٰ عبادت کے ذریعے تمہیں بنانا چاہتا ہے وہ بن کے دیکھو اپنا جائزہ لو کیا تمہارے دلوں کے اندر اتنی آجزی ہے کہ تمہیں کوئی حکم ملے اور تم فوراً مان جاؤ صحابہ کرام نے کتنے خوبصورت طریقے سے نماز کی حالت میں اپنے رخ بدل لیے اور اسی طرح یہاں قبلے کی تبدیلی سے ایک اور بہت ہی پیاری بات ہے اور اس کا تعلق پورے پارے کے ساتھ ہے اور وہ کیا ہے کہ ابھی تک صورت بکرا کا جو حصہ ہم نے پڑھا ہے اس میں امت مسلمہ کو یہود کے تناظر میں وہ چیزیں دکھائی گئیں جو انہوں نے کیں اور اب ہمیں نہیں کرنی لیکن اب اس سے آگے تک صورت بکرا کے آخر تک جو حصہ ہے وہ کیا ہے کہ اب امت مسلمہ کو کرنا کیا ہے اور اسی میں سب سے پہلی چیز قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ کیوں کیا گیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ تم عام لوگ نہیں ہو تمہاری ایک پہچان ہے تمہاری ایک نشانی ہے آج کے دور میں اس کو سمجھنا آسان ہے مثلا لوگ کہتے ہیں ہمارا سلوگن ہے کوئی کہتا ہے ہمارا ٹریڈ مارک ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ ہمارا لوگو ہے کسی کا کوئی بھی ایسا چیز جو اس کی رجسٹرڈ ہو لینا یا اس کو یوز کرنا جرم ہے بالکل اسی طرح امت مسلمہ کو یہاں بالکل واضح طور پہ دکھا دیا گیا کہ یہود کے ساتھ رہ تو سکتے ہو لیکن تمہارا اپنا قبلہ ہوگا تمہاری زندگی گزارنے کے اپنے طریقے ہوں گے یہ سر میں اس بات کی نشانی تھی کہ اب تم ان کے قبلے کو نہیں فالو کر رہے تو اب تم زندگی گزارنے کے قبلے بھی ان جیسے نہیں رکھو گے اللہ کے نبی جب مدینہ آئے ہجرت کر کے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب عادت آپ کی مانگ جو تھی وہ سائڈ سے نکال دی جیسے آج بھی ہمارے اکثر مرد حضرات بائیں طرف مانگ نکالتے ہیں تو مکہ میں آپ ایسے نکالتے تھے حضرت عائشہ نے آپ کی اس طرح مانگ نکال دی تو آپ نے کہا کہ عائشہ ادھر کی بجائے مڈل میں نکال دو یعنی درمیان میں میری مانگ نکال دو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آج تک تو آپ نے کبھی منع نہیں کیا آج کیا ہوا کیا بس اس لیے کہ میں نے یہاں دیکھا کہ یہود جو ہے وہ بائیں طرف مانگ نکالتے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میرا عمل ان سے ملے حالانکہ کوئی حرام نہیں سارا سر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے دایاں بھی بایاں بھی مڈل میں لیکن جب سوچ بدلتی ہے جب دل بدلتا ہے اور انسان اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ اس کی کوئی چیز ملے جس کے ساتھ اس کا نظریاتی اختلاف ہو تو لہٰذا آپ نے کہا کہ تم میرا درمیان میں نکال دو اور اس کے بعد پھر ویسے ہی نکالنے لگی یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے لیکن اس سے بات بہت بڑی آتی ہے کہ انسان جب بھی کسی کے مقابلے میں آتا ہے نا تو پہلے اس اس کو سے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے الگ کرنا ہوتا ہے آپ دیکھیے کہ سارا دن آپ کسی کے ساتھ لڑیں اور رات کو اسی کے ساتھ دوستی کی پینگے بڑھائیں کل اگلے دن وہ کیسے آپ کے مقابلے میں آپ کو رکھے گا وہ تو آپ کو فوراً ہرا دے گا جب ہم غیر اللہ کے نام پہ لڑنے کی بات کرتے ہیں یا اپنے نظریات کو ظاہر کرتے ہیں تو اگر راتوں کا ہم انہیں کی فلمیں دیکھتے ہیں اور انہی کے طور طریقے ہماری شادیوں میں ہوتے ہیں اور ہمارے مرنے میں ہوتے ہیں تو دشمن کبھی بھی ہم سے نہیں ڈرے گا تو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ایک اپنا مقام پتہ چلے اور یہ بھی بات یہاں پتہ چل گئی کہ امت مسلمہ ایک قائد امت ہے یہ لیڈر ہے اور ہمیشہ چھوٹے لوگ بڑوں کو فالو کرتے ہیں لیڈرز کو لیڈر چھوٹے لوگوں کو فالو نہیں کرتے بعض دفعہ ایسی چیزیں بھی دیکھی گئیں مثلا قریش کو بہت مان تھا اس بات کا کہ ہم لیڈرز ہیں اور ہم بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تو حج کے اندر انہوں نے کچھ ایسی بدعات شامل کر دی تھیں کہ ایک خاص جگہ پہ جا کے رک جاتے تھے اور عرفات میں نہیں جاتے تھے کہتے تھے ہم کیوں ہر ایک کے ساتھ جائیں اور اس کو خمس کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہیں جو فیض من حیث فاز الناس آگے آئے گی کہ جہاں سے لوگ پھرتے ہیں تم بھی وہیں پھرو تو ساری بات کا ابھی تک خلاصہ یہی ہے کہ قبلہ اصل میں ایک وحدت تھا ایک امت کو طریقہ کار بتایا گیا اب آگے کچھ احکامات ہیں اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ احکامات ہیں قبلے کی روشنی میں قبلے کے نارتے سے اور وہ کیا ہیں وہ ہم دیکھیں گے آیت نمبر 148 وَلِكُلِّ وِجْحَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِكُ الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَعْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ان اللہ علا کل ان قدیر اور ہر ایک کے واسطے ایک جانب ہے یعنی قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے اس کی طرف پس تم سبقت کرو نیکیوں میں جہاں کہیں بھی تم ہو گئے اللہ تم کو اکٹھا کر دے گا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے یہاں پہ اسی مضمون کو آگے بڑھایا گیا کہا گیا کہ یہ لوگ اس پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں ہر ایک یہودی ہے نصرانی ہے یا مسلمان ہے اس نے اپنے لیے ایک نہ ایک سمت تو رکھی ہوئی ہے وچ کا لفظ جو ہے نا ویسے وچ چہرے کو کہتے ہیں لیکن یہاں وچ کی صورت میں آیا ہے مطلب کیا ہے یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ دوسری حکمت قبلے کی تبدیلی کے حکم میں دوسری حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ایک قبلہ رکھا ہوا ہے جس کی طرف منہ کر کے وہ عبادت کرتا ہے دین اسلام چونکہ ایک مستقل دین ہے اس کا قبلہ بھی ایک خاص اپنا قبلہ ہونا چاہیے اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ قبلے کے جھگڑوں میں مت پڑو وہ مشرق ہے کہ وہ مغرب ہے بس ولیکلیں بچہ تن بس ہر ایک کا ایک طریقہ کار ہے ایک منہج ہے ایک اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کرنے دو تم بیت اللہ کی طرف کر رہے ہو اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے اصل میں یہاں معاملے کو سمیٹا جا رہا ہے جھگڑا چھوڑو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ اصل بات جو ہے وہ اس کے بعد کی ہے اور وہ کیا ہے کہ فس طبق الخیرات نیکیوں میں آگے بڑھو اصل یہ مسئلہ ہے کیونکہ جب انسان چھوٹی چھوٹی فقہی بحثوں میں پڑ جاتا ہے اور الجھنوں میں پڑ جاتا ہے تو ساری توجہ دین کے ظاہر پہ رہتی ہے ظاہری عبادات تو بہت زیادہ انچوں کے ساتھ ناپ ناپ کے انسان کرتا ہے لیکن اس کی روح ختم ہو جاتی ہے آج کے حالات میں مسلمانوں نے نماز کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ اس کی منہ بولتی ہوئی تصویر ہے کہ نماز کے معاملے میں شاید دس سے بھی زیادہ طریقہ کار لوگوں نے خص کیے ہوں گے اور یقیناً اس میں سے کوئی ایک زیادہ ٹھیک ہوگا دوسرا کم ٹھیک ہوگا کوئی غلط بھی ہوگا لیکن مقصد کیا ہے کہ تم اپنی زندگیوں کو اس کام میں ضائع نہ کرو کہ تم دوسروں پہ تنقید کرتے رہو بلکہ ولی کل وچھتن ہر ایک کی ایک وچ ہے اس کی زندگی کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے جس کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے اب دیکھیے کہ اس کو قبلے کے تناظر سے نہ دیکھیں اگر الگ کر کے دیکھیں تو کیا ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پرائرٹی ہے کہ نہیں ہے آپ ایسے سمجھیں وچ کیا ہے جیسے سینٹرل پوائنٹ مثلا عورت اس کا سینٹرل پوائنٹ کیا ہے گھر باہر جاتی ہے پھر واپس آتی ہے گھر کہیں ادھر گئی ادھر گئی پھر واپس آئی بچے والی ماں کو دیکھ لیں اس کا وج ہے اس کا بچہ ہے جدھر بھی ہوگی نا تھوڑی دیر بعد اس کا دھیان بھی ادھر جاتا ہے اس کی توجہ بھی اسی طرف ہوتی ہے اس کو خیال بھی ادھر ہی آتا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو یہاں بتا رہا ہے کہ ہر بندے نے اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی سینٹرل پوائنٹ رکھا ہوا ہے کسی نے جاب رکھی ہوئی ہے پوری زندگی جاب پہ گھوم رہی ہے کہیں موو ہونا ہے کہیں جانا ہے چھٹی ہے نہیں ہے جاب سے ہے کسی کا جو اسکول ہے اس کے اسکول کے ساتھ اس کی زندگی چلتی ہے لہٰذا دینی یا دنیاوی معاملات میں یہ بات کوئی بڑی مختلف بات نہیں ہے کہ کون کدھر منہ کر رہا ہے ہر ایک نے زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں رکھی ہیں اصل کرنے کا کام کیا ہے کہ فس طبق الخیرات نیکیوں میں جلدی کرو یہاں دیکھیے اس طبق کا لفظ استعمال ہوا ہے سین قاف کہتے ہیں سبق کو سبقہ وہ آگے بڑھا سابق کہتے ہیں آگے بڑھنے والے کو اسی سے پھر لفظ سباق ہے قاف یہ جو دوڑنے والا شخص ہوتا ہے نا جیسے ریس کا مقابلہ ہوتا ہے تو سباق آگے نکلنے والے کو فرسٹ آنے والے کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم فضول باتیں چھوڑو اور اپنے آپ کو اللہ کے کاموں میں لگا لو اور یہاں خیرات کہا گیا جو خیرت ان کی جمع یعنی کوئی ایک رٹی رٹائی نیکی نہ کرو کوئی رسمی نیکی نہ کرو بلکہ نیکی کی مختلف قسموں کو ڈھونڈو اپنے آپ کو ایک ہی چیز کے ساتھ نہ جوڑ دو اگر تمہیں تبلیغ پسند ہے تو تم سارا دین تبلیغ پہ جوڑ لو اگر تمہیں جہاد پسند ہے تو تم سارا دین جہاد کا نام بنا لو جہاد کو پورے دین کا نام دے دو تمہیں اگر تعلیم پسند ہے تو کہو کہ صرف تعلیم حاصل کرنا ہی نیکی ہے بلکہ کثیر ال شکل کی مختلف طریقوں کی نیکیاں کرو حقوق العباد کو بھی دیکھو حقوق اللہ کو بھی دیکھو اپنی ذات کو بھی دیکھو عبادات کو بھی دیکھو معاملات کو بھی دیکھو کیونکہ بعض دفعہ لوگ ایک طرف جھکنے لگتے ہیں اس سوچ سے انسان کو روکا گیا کہ تم آؤ دوسروں کی چھوڑو اپنی بات کرو اور بیسوں میں پڑھنے کے بجائے بھاگ بھاگ کے کام کرو اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو دوسروں سے بے نیاز کرتی ہے ورنہ تو آپ دیکھیے کہ ایک انسان اگر دنیا والوں کو دیکھتا رہے تو ہر وقت لڑتا رہے جس بندے کو اپنی آخرت یاد رہے گی نا وہ کبھی بھی دوسرے کی لڑائی میں اپنا ضائع نہیں کرے گا وہ دوسروں کے معاملات میں دلچسپی نہیں لے گا کون کدھر ہے کون روٹھا ہوا ہے کون ناراض ہے کس کی بیٹی گھر میں آئی ہوئی ہے کس کی شوہر سے جھگڑا ہے اس کو تو غم کیا ہے کہ میرے پاس وقت بہت قیمتی ہے اسی لیے ساتھ ہی اگلے جملے میں آخرت کی یاد دلا دی اینما تکونو نات اللہ میا جہاں کہیں بھی تم ہو گئے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لے گا آج چند دن کی دنیا ہے کیا تم اس کو لوگوں پر اعتراض کرتے ہوئے تنقید کرتے ہوئے گزار دو گے آج تم جو بھی کر رہے ہو کل اللہ تعالیٰ نے سب کو میدان مخشر میں جمع کرنا ہے اور پھر اس وقت اس سے حساب لے گا اور ان اللہ علا کل شعین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا ہے اس کو خوب پتہ ہے بندے کے معاملات کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ کام کیسے کرتا ہے بندے کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ نیکی میں جلدی کرے خاص طور پہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جس میں بہت جلدی کرنی چاہیے مثلا نماز کا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا کوئی عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کیا ہے نماز کو اول وقت میں پڑھنا اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھنا یہاں ایک سوال مفسرین نے اٹھایا کہ کیا ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا بہتر ہے یا کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے نفس وسلم نے ان کے آخری وقت میں پڑھنا پسند کیا مثلا ظہر کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت انس سے کہ نفس و سلم کو عشاء کی نماز مؤخر کر کے پڑھنا پسند تھا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس کو بالکل رات کے آخری حصے میں رکھ دیتا اسی طرح ظہر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایسا موقع تھا سفر میں تھے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نب سے اجازت طلب کی کہ کیا میں زہر کی اذان دوں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں جب وقت ذرا ٹھنڈا ہو جائے اور گرمی کی شدت جہنم کی آگ سے ہے یعنی آپ گرمی کے زمانے میں ظہر کی نماز کو تھوڑا ڈیلے کر کے پڑھتے تھے اب مفسرین کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے ایک طرف تو فستا بیک الخی کہا گیا دوسری طرف دو نمازیں ایسی ہیں کہ جن کا ابتدائی وقت تو شروع ہو جاتا ہے آگے جا کے آپ کو کہیں دونوں وقت لکھوا بھی دوں گی کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے سلم کو معراج کے بعد دونوں وقت بتائے تھے تو پھر کیا کیا جائے تو اس کا جواب کیا ہے کہ جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پسند کیا اس وقت کرنا ہی اصل میں اس پہ سبقت لانا ہے مراد کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سستی کی وجہ سے پیچھے نہ رکھ دے دوسرا اس کے حصے کی نیکی کر لے آپ دیکھیے کہ ہر نیکی کا ایک وقت ہوتا ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی کسی کے ہاتھ میں چیز ہے نا وہ یوں پھینکتا ہے کہتا ہے جس کو جا کے لینی ہے لے لو ایک تو صورت یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں اتنی ہی چیزیں تھیں تو کوئی فرق اتنا نہیں پڑے گا آپ جلدی سے جائیں گے آپ اپنے حصے کی اٹھا لیں گے دوسرا جائے گا دوسرا پکڑے گا آپ کو اطمینان ہے کہ میں دیر سے بھی جاؤں گا میری چیز وہیں پڑی ہے ٹھیک ہے لیکن زندگی میں ہمیشہ ایسی نیکیاں بٹی بھی نہیں ملتی نیکیاں تھوڑی ہوتی ہیں مواقع تھوڑے ہوتے ہیں لوگ زیادہ ہوتے ہیں اس صورت میں وہ نیکی اسی کے ہاتھ میں آئے گی جس نے بھاگ دوڑ کی جو بھاگا جس نے اپنی زندگی کو قیمتی جانا کہ میرے پاس وقت کم ہے میں اپنی زندگی ضائع کیوں کروں میں دوسرے کا منہ کیا دیکھوں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کوئی نہ اٹھے پھر وہ کہتے ہیں چلے ہم اٹھ جاتے ہیں اب کیا کریں شرم بھی آ رہی ہے کوئی دوسرا نہیں کر ہاں کرا تو میں کر دوں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سب سے پہلے میرا ہاتھ اٹھنا چاہیے حضرت اکاشا رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ جب کہ یہ بات سنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں بے حساب کے داخل ہوں گے ستر ہزار لوگوں کی بات آپ نے کی کہ وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے تو حضرت اکاشا نے کہا کہ اللہ کے اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ میں ان میں سے ہوں تو آپ نے دعا کی آپ نے کہا کہ اکاشا تم اسی میں سے ہو یعنی آپ نے خوشخبری دی جب خوشخبری سنی تو ایک اور صحابی بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہا اللہ کے نب علیہ وسلم میرے لیے بھی یہی دعا کر دیں تو آپ نے کیا کہا کہ اکاشا بازی لے گئے اور وہ نیکی ان کے ہاتھ سے چھن گئی ہم سب اپنی زندگی کا جائزہ لیں فرض عبادات سے لے کے معاملات کو دیکھیں تعلقات کو دیکھیں ذمہ داریوں کو دیکھیں کمٹمنٹس کو دیکھیں ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم ہر اس چیز کو جو ہمیں کہی جاتی اس کو فوراً کریں بھاگ دوڑ کے کریں پیچھے نہ رہیں زندگی کے ہر معاملے میں یہ آپ کو رویہ دکھے گا آپ صرف اپنے اوپر لے کے اس چیز کو دیکھیں کہ جو نیکی کے ایک کام میں آگے ہوگا نا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ دوسرے کام میں بھی آگے ہوگا آپ کو تھا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ مقابلہ ہو رہا ہوتا تھا اور یہ مقابلہ ناپسندیدہ نہیں ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس امید پہ ہوتا تھا کہ میں ابو بکر سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں لیکن مجھے موقع نہیں ملا حتیٰ کہ جب میں تبوک کے موقع پہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا لیکن جب میں گیا تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق تو اپنے گھر کا سارے کا سارا سامان لے کے آ گئے میں نے کہا ابو بکر میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا اب دیکھیے اس کی وجہ سے نہ تقابل تھا نہ وہ علیہ وسلم کو کچھ کہتے ہوں گے جی کہ آپ تو ابو بکر کو بہت ہی چاہتے ہیں کوئی کسی کو نہیں چاہتا یہ ہر بندے کی چاہت ہے جو اس کو اللہ کے راستے میں لے کے جاتی ہے پھر اسی طرح ایک موقع پہ اللہ کے نبی سے خوشخبری سنی کسی صحابی کے بارے میں کہ کسی نے دیکھنا ہو کہ کوئی جنتی ہے تو ابھی جو یہاں سے گزرے گا وہ جنتی ہے اب دیکھا تو ایک سخت گزرے پانی ٹپک رہا ہے وضو کیا ہوا ہے گزر گئے اب صحابہ کو تجسس لگ گیا کہ یہ شخص ہے ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بات کہی ہے ایک شخص اٹھے اور ان کے گھر چلے گئے کہا کہ میں آج کی رات آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں میں نے کسی وجہ سے قسم کھا لی ہے کہ میں گھر میں نہیں جاؤں گا تو لہٰذا مجھے اپنا مہمان رکھ لیں رہی ہے بیٹھے رہے ان کے ساتھ جب جانے لگے تو کہنے لگے کہ سچی بتاؤں میں تو آپ کی کوئی چھپی نیکیاں دیکھنے آیا تھا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں اتنی بڑی دی ہے تو مجھے تو وہ سارے کام نظر آئے جو ہمارے بھی ہیں حتیٰ کہ اس میں کا بھی ذکر تھا جو ہمارے ہاں بھی آج بھی کچھ خاصی لوگوں کی کام ہوگا تو انہوں نے اس وقت اپنی ایک نیکی بتائی کہ میں کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھتا میں ہمیشہ مسلمانوں کے لیے اچھی سوچ رکھتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بس پھر یہی آپ کی نیکی ہوگی تو بات کیا ہے کہ مقابلہ نہیں کرنا لیکن مصارت کرنی ہے صورت سے بھاگیے جلدی کیجیے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو دوسروں کے لیے بوجھ بھی بنا دیتے ہیں مثلا اگر آپ دیکھیے میں صرف بات اپنے یعنی اس خیال سے کہ ہماری سوچ جائے کہ ہم اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں دیتے بالفرض آپ سب یہاں آ رہے ہیں کورس بھی کر رہے ہیں آپ سب یہاں سے چھٹی ہوتی ہے نکلنا چاہتے ہیں آپ کہیں کہ آج ہی پڑھا کہ پھنستا الخیرات تو بس اب سارے جلدی سے بھاگیں گیٹ کی طرف ہاں اب اس وقت کہ جب آپ دوسروں کے لیے مشکل کا سبب بنے یا صبح آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ چھ سات لوگ آپ سے پہلے آگے کھڑے تھے اور آپ ساتویں نمبر پہ تھے دروازے میں رش آپ کہتے نہیں پیچھے ہو جاؤ مجھے فستا بالکل خیرات کرنا ہے اور اندر علم کی محفل سجے گی تو مجھے وہاں جانا ہے نہیں اگر یہ شوق تھا تو آپ پہلی جلدی آتے آپ نے کہا کہ تم میں سے جو دیر سے آئے پھر وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کے اگلی صف میں نہ بیٹھے جس کو شوق ہوتا ہے وہ وقت سے پہلے آتا ہے پھر اسی طرح دیکھیے کہ یہاں کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا مینجمنٹ کے کچھ اصول ہوتے ہیں اگر آپ کو کچھ کوئی لائبلٹیز ہیں تو کیا یہ بات ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ دوسروں کو بار بار کہلوائیں کوئی ذمہ داری ہے کوئی بات آپ کو ایک دفعہ کہہ دی آپ کو پتہ ہے کوئی ہمارا نام کتنی دفعہ سوچتا ہوگا کہاں لکھتا ہوگا کتنی جگہ یاد رکھتا ہوگا اور پھر کہیں ہم اس کام کو کریں گے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے فہم دیا ہے تقوا دیا ہے اور تقوا ہوتا ہی ہے کہ بندے کو اپنی غلطیاں دکھیں کچھ لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے کہ وہ بس ہر چیز میں اپنی جان پہ بوجھ ہی رکھتے ہیں اور دوسروں کو مشکل میں ڈالتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فس تبھی الخیرات بھاگو خیر کی طرف آؤ پھر آپ دیکھیے کہ خیر کا لفظ جو ہے نا یہ مال کے لیے بھی آتا ہے یہاں ایک چھوٹا سا تقابل دیکھ لیجئے کہ الخیرات کا لفظ خیر سے ہے اور خیر کا لفظ عربی میں دو لفظوں کے لیے ہے ایک تو وہی معنی ہے جو ابھی تک ہم نے دیکھ لیا دوسرا معنی ہے خیر کا مال کہاں لکھا ہے صورت الادیات میں ان الانسان لخب الخیری لشدید کہ بے شک انسان مال کی محبت میں بڑا ہی شدید ہے اب آپ سوچئے کہ ایک ہی لفظ ہے پہلے معنوں میں نیکیوں کی طرف بھاگنے والے کتنے اور کوئی کہے کہ دیکھیں یہاں تو یہ لکھا ہے کہ مال کی طرف بھاگو کیونکہ اللہ نے لکھا ہے فس الخیرات تو فرق ہو جائے گا نا وہاں خیر ہے خیرات اور خیر میں فرق ہے عملی زندگی میں دیکھیں تو بھاگ دوڑ صرف مالی کی طرف لگی ہوئی ہے صرف اس لیے کہ وہاں کچھ مل جاتا ہے نا ہمیں وہ بھی کام کرنے پڑیں کہ جو ہم شاید اپنے ذاتی کام بھی وہ نہ کر سکیں اور ہمیں پسند نہ آئے لیکن ہم وہ کرنے کو اس وقت تیار ہوتے ہیں جب اس کے بعد ہمیں کوئی مالی طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فسب قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے یہاں وہ روایت بھی کوٹ کر سکتے ہیں آپ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نب وسلم نے فرمایا کہ علی تین کاموں میں دیر نہ کرنا ایک فرض نماز کی ادائیگی میں جبکہ اس کا وقت ہو جائے دوسرا وہ شخص عورت یا مرد جس کا ساتھی نہ رہے یعنی بیوہ ہو جائے عورت یا طلاق ہو گئی کسی بھی صورت میں تو اس کے نکاح ثانی میں یعنی دوسرے نکاح میں جلدی کرو کیونکہ ایسے انسان کو جو ایک دفعہ شادی شدہ زندگی گزار لے اس کو شیطان زیادہ بہکاتا ہے اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں جلدی کرو کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کو اس کی جگہ سے روکو اور اگر وہ بد ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ اس کے حصے کا عذاب تمہارے پاس آ جائے اسی طرح یہی بات صورت الانفال کی آیت نمبر 24 میں بھی آتی ہے یا ایوہ اللسین آمن استجیب للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اے ایمان والو تم اللہ رسول کے کہنے کو بجا لایا کرو جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخشیز کی طرف بلاتے ہوں اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتے ہیں آدمی اور اس کے دل کے درمیان کیونکہ جب ایک دفعہ ہم نہیں کرتے نیکی کو تو رک جاتے ہیں دیکھیے بھول جائیں گے ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جلدی نہ کرنے کا کہ شیطان انسان کو بھلا دیتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کا کیا پتہ ہے موت آ گئی تو وہ نیکی ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے گی